سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان کے مطابق مقیم پر نماز کی چار مسافر پر دو اور ڈرنے والے پر ایک رکت فرض کی حدیث نمبر ایک ہزار سات مسنت احمد